لال کرشن اڈوانی نے ہندوستان کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے بارڈر ٹائٹ کر دیے ہیں کوئی مجاہد نہیں پہنچ سکتا دیرا غازی خان والو تمہارے درمیان بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں ایڈوانی کسی دنیا کے کسی اور ملک میں آ جائے ہم بھی چلے جائیں گے ہندوستان کے نقشے پہ انگلی رکھ کے بتائے کہ یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے اگر جیش محمد کا مجاہد وہاں نہ پہنچے تو ہمارا نام بدل دینا